اس تفصیلی جائزے یا یوں کہیے کہ علم اور جستجو کے اس نئے سفر میں خوش آمدید آج کا جو موضوع ہے وہ دراصل ایک ایک ایسی فکری بحث ہے جو صدیوں سے ذہنوں میں الجھی ہوئی ہے جی بالکل آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ آخر انسان کیوں اپنی عملی زندگی میں طبی کوششوں کو یعنی اسباب کو چھوڑ کر محض کسی روحانی معجزے کا انتظار کرتا ہے توکل اور اسباب کے درمیان وہ اصل توازن کیا ہے یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے اور ہاں گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا آج کا یہ سارا تفصیلی تجزیہ سید جہانزیب آبدی کے مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک سے ماخوذ ہے اس کتاب نے اس موضوع پر جو حیران کن زاویے پیش کیے ہیں وہ ذہن کے بند دریچے کھول دیتے ہیں تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ بات سمجھنا سب سے بنیادی شرط ہے کہ یہ کائنات جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ایک طبعی دنیا ہے اسے کی زبان میں عالم اسباب کہا جاتا ہے یعنی کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا بالکل کاز اینڈ افیکٹ اس کائنات کا ایک اٹل قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ یہاں سبب کے بغیر یعنی کسی عملی طبعی اور مادی کوشش کے بغیر کوئی بھی نتیجہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا مصنف نے اپنی تحریر میں یہی نقطہ اٹھایا ہے کہ انسان اکثر ایک خوفناک حد تک روحانی مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے وہ طبی اصولوں کو بھول جاتا ہے جی وہ بھول جاتا ہے کہ اس مادی دنیا کے اپنے سخت اصول ہیں اور وہ اصول سب کے لیے برابر کام کرتے ہیں ایک منٹ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے ہم تو امو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ روحانیت اور معجزات دنیاوی اصولوں سے بالاتر ہوتے ہیں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جلیل القدر پیغمبر تھے وہ شاید ان طبی قوانین کی قید سے مکمل طور پر آزاد تھے کیا ایسا نہیں تھا یہی تو وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے مصنف نے تاریخی حوالوں سے توڑا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ معجزہ آ گیا تو محنت ختم ہو گئی ایسا بالکل نہیں تھا تحریر میں حضرت موسا علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے جب انہوں نے اصا لہرایا اور سمندر پھٹ گیا وہ تو تاریخ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا بے شک تھا لیکن کیا اس معجزے نے انہیں اور ان کی قوم کو عالم اسباب کے طبی تقاضوں سے آزاد کر دیا بالکل نہیں سمندر پھٹنے کے بعد بھی انہیں چل کر اپنے قدموں کا استعمال کر کے ہی وہ خشک راستہ پار کرنا پڑا یعنی راستہ بن گیا لیکن چلنے کی محنت بہرحال انسان کو خود کرنی پڑی سو فیصد درست اور اسی طرح مصنف نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جو بظاہر طبی قوانین کی سب سے بڑی نفی ہے لیکن جب بات دنیاوی طاقتوں کے تسلط کی آئی تو انہیں رومن امپائر جیسی مادی اور عسکری طاقت کا عملی سطح پر سامنا کرنا پڑا یہ تو واقعی سوچ کا زاویہ بدلنے والی بات ہے کہ روحانیت مادی جد و جہد کا متبادل نہیں ہے بالکل متبادل نہیں ہے معجزات انسان کو مادی جد و جہد پسینہ بہانے اور حکمت عملی بنانے سے کبھی آزاد نہیں کرتے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب مصنف اس پوری فلسفی کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھتے ہیں وہ ہستی جو میراج کے سفر پر جاتی ہیں جو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتی ہیں جی لیکن جب وہ اس عالم اسباب میں عملی زندگی گزارتے ہیں تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر جذباتی عقیدت میں نظر انداز کر دیتے ہیں مصنف بڑی سراحت سے یاد دلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے جنگ عہد میں دندان مبارک بھی شہید ہوا آپ نے بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کی اور طبعی طور پر سردی گرمی اور خوف کا احساس بھی ہوا یہاں تک کہ زہر اور جادو کے اثرات سے نکلنے کے لیے علاج بھی کیا بالکل باقاعدہ علاج اور غربت و بیماری سے پناہ بھی مانگی لیکن عام ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر اتنی طاقتور دعائیں موجود ہیں تو طبی مشکلوں کو خاموشی سے کیوں برداشت کیا جا رہا تھا مصنف نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ ان طبی مجبوریوں کو کبھی کمزوری نہیں بننے دیا گیا بلکہ اس عالم اسباب میں ہمیشہ بہترین اسباب کا انتخاب کیا گیا یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان نے بھی اسباب کی فراہمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مثلا تحریر میں کچھ جنگی اور تصویراتی اسباب کا ذکر ہے اس پر روشنی ڈالیں جی آپ صلی اللہ علیہ و وسلم نے کبھی کوئی کمزور یا زنگ آلود تلوار نہیں خریدی سفر کے لیے بیمار یا لاغر گھوڑا یا اونٹ نہیں چنا صاف لباس پہنا جنگ بدر کا میدان جو مدینہ سے ایک سو چھپن کلو دور تھا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ دشمن کو دور روکنے کی ایک ملٹری اسٹریٹجی تھی اور عہد کے پہاڑ کا دفاعی استعمال بالکل اور خندق کا واقعہ تحریر بتاتی ہے کہ خندق کھودنا عرب تاریخ میں ایک نیا واقعہ تھا یعنی جب پرانے طریقے کام نہ آئیں تو نئی انوویشن کی گئی سفارتی میدان میں یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تاکہ کافروں سے مقابلے کے لیے سفارتی تعلقات کا سہارا لیا جائے یہ تو ہوگی تاریخ کی بات لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کہیں تو آج کے جدید معاشرے میں اس اصول کی کیا اہمیت ہے مصنف نے اسے آج کے تقاضوں سے بہت مہارت سے جوڑا ہے آج ہمیں کیسی ٹیکنالوجی چاہیے ایسی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے ہمیں جدید ادویات چاہیے تیز رفتار انصاف چاہیے اور ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے اسباب چاہیے یہ سب عالم اسباب کی ذمہ داریاں ہیں اور اگر کوئی معاشرہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم محنت اور ٹیکنالوجی کے بجائے صرف دعاؤں کے سہارے بیٹھیں گے تو پھر تحریر اس پر بہت دو ٹوک ہے مصنف کا ماننا ہے کہ جو لوگ اسباب کو نظر انداز کرتے ہیں وہ بے سبب ہو جاتے ہیں دنیا جینے کا حق چھین لیتی ہے اور اس تل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مصنف میں کشمیر انڈیا اور برما کے مسلمانوں کی ایک حساس مثال دی ہے جی اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سختی سے غیر جانبدارانہ انداز میں مصنف کی یہ بات پہنچا رہے ہیں کسی سیاسی فریق کی حمایت مقصود نہیں ہے مصنف کا نقطہ صرف یہ ہے کہ مادی اسباب اور وسائل کے بغیر دنیا میں بقا مشکل ہو جاتی ہے بجا فرمایا یہ صرف طاقت کے عالمی اصولوں کی ایک تشریح ہے تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسے کیسے نافذ کرے مصنف نے انفرادی ترقی کے لیے استداد کی انتہا یا ایکسٹریم پوٹینشیل کا اصول دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انسان کو اپنی ہمت اور قوت جانچنے کے لیے کم از کم تین سے چار دفعہ اسے آخری حد تک آزمانا چاہیے اپنے ہاتھ پیر اور دماغ کو تھکانا چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابیوں کی نقل شروع کر دیں نہیں یہی تو وہ جال ہے جس سے مصنف نے خبردار کیا ہے ہر انسان کے حالات مختلف ہیں دوسروں کے تجربات کو آنکھیں بند کر کے خود پر لاگو نہیں کرنا چاہیے اپنی حدود خود دریافت کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون یعنی حدود آفیت سے نکلنا پڑتا ہے بالکل کمفرٹ زون کو مسلسل وسعت دینے کی ضرورت ہے نئے اصول بنانے چاہیے مجھے وہ دلچسپ مثالیں یاد آ رہی ہیں جو تحریر میں دی گئی ہیں وہ بے وقت کام کرنے کا نقصان بتاتے ہیں جیسے فجر کے وقت زہر پڑھنا یا باتھ روم میں کھانا کھانا جی وہ بظاہر مضحکہ خیز لگتی ہیں لیکن وہ ثابت کرتی ہیں کہ نظم و ضبط کے بغیر توانائیاں ضائع ہو جاتی ہیں پرانے اصول کام نہ کریں تو نئے اصول تخلیق کرنے پڑتے ہیں اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جی فرمائیں فرض کریں انسان نے محنت بھی کر لی بہترین حکمت عملی بھی بنا لی لیکن پھر بھی مصیبتیں آ گئیں ایسا کیوں ہوتا ہے مصنف نے مشکلات کی تین درجہ بندیاں کی ہیں پہلی قسم وہ ہے جو خدا کی طرف سے ارتقائی مراحل کا حصہ ہے جیسے کربلا کی سرزمین جہاں ہر نبی اور ولی نے صعوبتیں برداشت کیں ان کا حل صرف صبر اور دعا ہے اور دوسری قسم دوسری قسم ہماری اپنی سستی آرام طلبی اور افراد و تفرید کا نتیجہ ہوتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور عملی کوشش کی جائے مطلب ہم اپنی سستی کا ملبہ قسمت پر نہیں ڈال سکتے اور تیسری قسم تیسری قسم دشمنوں اور حاسدوں کی طرف سے پیدا کردہ مسائل ہیں یہ ہماری غفلت اور حد سے زیادہ خوش فہمی کی وجہ سے آتے ہیں ان کا حل ہوشیاری دانش مندوں سے مشورہ اور بھرپور عملی جد و جہد ہے کیا زبردست تجزیہ ہے اور تحریر کے آخر میں جو کرونا وائرس یا کووڈ نائنٹین کی مثال دی گئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے بالکل مصنف کہتے ہیں کہ ایسی وباؤں سے بچنے کے لیے جدید طبی اسباب کا انتظام کرنا اور ویکسین لگوانا عین سنت ہے اور باشعور ہونے کی دلیل ہے یعنی توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے پوری کوشش اور بہترین اسباب اکٹھے کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا اصل توکل ہے جی اسباب کی فراہمی اور جدید علوم پر عبور ایک باشعور معاشرے کی بقا کے لیے ناگزیر ہے تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم فکری سے ہمراہی تک کا یہ مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دعاؤں اور عالم غیب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن عالم اسباب میں ہاتھ پیر اور دماغ کے استعمال کامیابی کی پہلی شرط ہے بالکل محنت اور سبب کے بغیر کامیابی کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کائنات کا ہر چھوٹا بڑا واقعہ سبب اور نتیجے کے قانون سے جڑا ہے تو کیا روزمرہ کی ناکامیاں محض بدقسمتی کا نتیجہ ہیں یا پھر یہ وہ اسباب ہیں جنہیں سستی کی وجہ سے ترتیب ہی نہیں دیا گیا اگر ہر ناکامی کو بدقسمتی کے بجائے نامکمل اسباب کی اینک سے دیکھنا شروع کر دیا جائے تو کیا زندگی گزارنے کا پورا زاویہ تبدیل نہیں ہو جائے گا واقعی جب ہم اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قسمت پر ڈالنے کے بجائے اسباب کے جائزے پر مرکوز کریں گے تو راستے خود بخود کھلنے لگیں گے بالکل اسی مثبت اور عمل پر اکسانے والی سوچ کے ساتھ ہم اس علمی سفر کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں علم اور تفکر کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا